آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جو بظاہر تو بہت مانوس سا لگتا ہے میرا مطلب ہے ہم سب ماہ رمضان کی اہمیت سے اس کے فضائل سے اچھی طرح واقف تو ہیں ہی بالکل یہ تو ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے لیکن آج کا ہمارا ہدف روایتی انداز میں فضائل بیان کرنا نہیں ہے آج ہم اس کا تجزیہ ایک بالکل مختلف زاویے سے کریں گے یعنی ایک سائنسی اور نفسیاتی زاویے سے جی ہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح روزہ تقوا اور دیگر عبادات مل کر انسانی نفسیات قوت ارادی اور جذباتی توازن کو بہتر بنانے کا ایک مکمل سائنسی اور روحانی نظام تشکیل دیتے ہیں ہم یہ ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے اور یہاں یہ بتانا لازمی ہے کہ آج کی اس نشست کا اس پورے تجزیے کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ سید جہانزیب آبدی کے مضامین کا شاندار مجموعہ ہے ہم فکری سے ہمراہی تک بالکل یہ ایک انتہائی فکر انگیز مجموعہ ہے اور یہ جاننا بھی بہت اہم ہے کہ اس وسیع علمی ذخیرے کی کل گیارہ جلدیں ہیں آج ہم جس مقالے پر بات کر رہے ہیں وہ اسی مجموعہ سے عکس کیا گیا ہے اور اگر ہم آج کے دور کی بات کریں نا تو یہ موضوع اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ کیسے دیکھیں موجودہ دور کے انسان کو اگر ہم نفسیاتی اور سماجی اینک سے دیکھیں تو وہ معلومات اور خواہشات کے ایک طوفان کے درمیان کھڑا ہے واقعی ہر طرف سے نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں جی ہر طرف ڈیجیٹل سکرینز ہیں اشتہارات ہیں سوشل میڈیا ہے یہ سب چیزیں انسان کی توجہ اور اس کے وقت کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں تو ایسے ہنگامہ خیز ماحول میں اپنے نفس پر قابو پانا اپنے فیصلوں پر کنٹرول رکھنا یہ ایک بہت مشکل چیلنج بن گیا ہے اور سید زیب آبدی کے اس مقالے کی انفرادیت ہی یہ ہے کہ یہ روحانیت کو جدید نفسیات کے ساتھ جوڑتا ہے چلیں اس بات کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں مقالے کے بالکل آغاز میں ہی تقوا اور ضبط نفس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے نا وہ مجھے بڑی دلچسپ لگی ہم کیونکہ عام طور پر ہم تقوا کو صرف ایک مذہبی اصطلاح کے طور پر دیکھتے ہیں بالکل لیکن مقالے نے اسے ایک نفسیاتی حالت کے طور پر پیش کیا ہے یعنی ہر وقت یہ احساس اور شعور کہ کوئی اعلی ہستی آپ کی نگرانی کر رہی ہے صحیح اور یہ مسلسل نگرانی کا احساس اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں نا وہ ہمیشہ فوری تسکین چاہتی ہیں جس کو ہم آج کل کی زبان میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں ہاں یہ خواہشات کسی منطق کو نہیں مانتی انہیں بس اسی وقت نتیجہ چاہیے ہوتا ہے اور اگر ہم صرف ان کے تابع ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا تو پھر انسان کی فکری اور شعوری صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں انجام کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے مقالے میں اس رویے کو سمجھانے کے لیے ایک کمال کی تشبیح دی گئی ہے جس نے میرے ذہن میں نا پورا خاکہ واضح کر دیا جی وہ بے لگام گھوڑے والی مثال ہاں انسان کے نفس کو یا اس کی ان خواہشات کو ایک بے لگام گھوڑے کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے مطلب ایک طاقتور گھوڑا اگر بے لگام ہو جائے تو کیا ہوتا ہے وہ سوار کے لیے ہی خطرہ بن جاتا ہے بالکل وہ کسی بھی سمت بھاگ سکتا ہے کھائی میں گر سکتا ہے اسی طرح اگر انسانی جذبات کے اوپر سے عقل کی لگام ہٹا دی جائے تو تباہی پکی ہے لیکن یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ضبط نفس کا مطلب ان خواہشات کو مکمل طور پر کچلنا یہ مارنا نہیں ہے ہم, مقالے میں بھی یہی زور دیا گیا ہے ظاہر ہے اگر گھوڑا ہی نہیں رہے گا تو سوار سفر کیسے طے کرے گا انسان کی بقا اور ترقی کے لیے اس کی جبلتیں ضروری ہیں مطلب ہم نے گھوڑے کو مارنا نہیں ہے اس کے منہ میں شعور کی لگام ڈالنی ہے بالکل تکوا وہ لگام ہے یہ انسان کو حدود میں رکھتا ہے اور اسے درست اور غلط کا فرق سمجھنے کی اندرونی قوت دیتا ہے اچھا یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے hmm. جب ہم اس کو خالص نفسیات اور روزے کے اثرات کی طرف موڑتے ہیں روزے کا ہماری بنیادی جبلتوں یعنی بھوک اور پیاس پر کیا اثر ہوتا ہے دیکھیں بھوک اور پیاس وہ جبلتیں ہیں جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ظاہر ہے جب آپ اپنی سب سے طاقتور جبلت کو شعوری طور پر روکے رکھتے ہیں نا تو دماغ کے ان حصوں کو زبردست مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے جو عام طور پر ہمیں فوری عمل کرنے پر اکساتے ہیں اور میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں مقالے میں وہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن جی ہاں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن جدید نفسیات میں قوت ارادی کو جانچنے کا یہ ایک بہت بڑا پیمانہ ہے مطلب آپ کے سامنے کھانا ہے آپ کو شدید بھوک لگی ہے لیکن آپ خود کو روکے ہوئے ہیں ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر ایک مقررہ وقت تک یہ فوری خواہش کی تسکین کے بجائے طویل مدتی فائدے کے لیے صبر کرنے کی بہت بڑی مشق ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزہ دراصل دماغ کی ریوائرنگ کر رہا ہوتا ہے بالکل سو فیصد جدید نفسیاتی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو افراد خود پر قابو پانا سیکھ لیتے ہیں وہ زندگی کے ہر میدان میں زیادہ متوازن ہوتے ہیں مطلب یہ مشق صرف کھانے پینے تک محدود نہیں رہتی بالکل بالکل نہیں روزہ بے چینی اور منفی جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک زبردست ٹول بن جاتی ہے جب آپ بھوک برداشت کر سکتے ہیں تو دفتر میں کسی بات پر غصہ پی جانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے یہ بات واقعی انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ محض کھانے پینے کے اوقات کی تبدیلی انسان کے سوچنے کے انداز کو کس طرح بدلتی ہے اور اس تبدیلی کی ایک بڑی وجہ شعوری آگاہی ہے جسے ہم مائنڈ فلنیس کہتے ہیں ہاں مقالے کا یہ حصہ مجھے بہت پسند آیا عام زندگی میں تو ہم آٹو پائلٹ موڈ پر ہوتے ہیں نا جی ہم کیا سوچ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں بس کرتے جاتے ہیں لیکن روزہ اس آٹو پائلٹ کو بند کر دیتا ہے بالکل روزے کے دوران انسان مسلسل چوکنا رہتا ہے اسے ہر وقت یاد رہتا ہے کہ وہ روزے سے ہے وہ اپنی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے کہ کہیں کوئی جھوٹ نہ بول دے غیبت نہ کر دے اور یہ جو مسلسل خود احتسابی یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے نا یہ انسان میں مثبت طرز فکر پیدا کرتی ہے مطلب باطن کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے وہ غفلت سے نکل آتا ہے صحیح اسے اپنی زندگی کا اصل مقصد یاد رہتا ہے تو اس سب کا بنیادی مقصد کیا ہے میرا مطلب ہے کہ آ, کیا جذباتی توازن کے لیے صرف بھوکا پیاسا رہنا کافی ہے اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو مقالے کے مطابق صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہے تنہا روزہ رکھنا ایک بہترین آغاز تو ہے لیکن یہ ایک مکمل نظام تب بنتا ہے جب اس کے ساتھ نماز دعا اور تلاوت قرآن بھی جڑ جائیں مطلب یہ سب مل کر ایک ایک ایکو سسٹم بناتے ہیں بالکل ایک نفسیاتی اور روحانی ایکو سسٹم چلیں نماز پر بات کرتے ہیں مقالے میں اسے دنیاوی مصروفیات سے ہٹ کر توجہ مرکوز کرنے کا نام دیا گیا ہے دیکھیں آج کا جو اٹینشن اکانومی کا دور ہے نا اس میں ہم مسلسل ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں ہاں ہمارا فوکس ہر وقت بٹا ہوا ہوتا ہے تو نماز انسان کو دن میں کئی بار اس شور اور ہنگامے سے زبردستی نکال کر ایک اعلیٰ مقصد کی طرف متوجہ کرتی ہے یہ میڈیٹیشن اور مائنڈ فلنس کی ایک اعلیٰ شکل ہے جو ذہن میں سکون اور یکسوئی لاتی ہے اور اس سے انسان عام زندگی کے مسائل اور فرسٹریشن کو بھی بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہے اور مقالے میں دعا کا جو نفسیاتی اثر بتایا گیا ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے وہ کیا ہے یہی کہ انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنی تمام پریشانیاں ایک اعلیٰ ہستی کے سپرد کر دیتا ہے بالکل جدید نفسیات بھی کہتی ہے کہ جب انسان کو لگتا ہے کہ وہ حالات پر کنٹرول کھو چکا ہے تو وہ شدید دباؤ میں آ جاتا ہے جسے شاید لرنڈ ہیلپ لیسنس کہتے ہیں جی تو دعا کے ذریعے وہ اپنا بوجھ بانٹ لیتا ہے اس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے مایوسی دور ہوتی ہے اور اس کے اندر آجزی اور شکر گزاری پیدا ہوتی ہے جو کہ منفی جذبات کی سب سے بڑی کاٹ ہے اچھا مقالے کا تیسرا اہم جز تلاوت قرآن تھا مقالے میں لکھا ہے کہ تلاوت اور اس پر غور و فکر انسان کی فکری صلاحیتوں کو بہتر بناتا ہے کوگنیٹو ابلیٹیز کو کیونکہ قرآن کی ہدایات انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے مطلب خوف غصہ یا لالچ جیسے جذبات کو متوازن کرنا سکھاتی ہیں بالکل جب انسان کائناتی حقائق پر غور کرتا ہے تو اس کا تناظر وسیع ہو جاتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی وقتی پریشانیوں سے اوپر اٹھ کر سوچنے لگتا ہے تو اگر میں اس ساری گفتگو کو سمیٹوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سید جہانزیب آبدی کے اس مقالے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان محض چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی ذہنی جذباتی اور روحانی تربیت کا ایک انتہائی منظم اور سائنسی طریقہ کار ہے جو انسان کو حقیقی تقوی کے راستے پر ڈالتا ہے بالکل صحیح اور جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ ہم سننے والوں کے لیے ایک نیا اور گہرا سوال چھوڑ کر جائیں جو مقالے کے تصورات کو ذرا مزید آگے لے کر جائیں جی وہ کیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک مہینے کا یہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اور شوری آگاہی کا مسلسل عمل انسانی دماغ کو اس قدر مضبوط بنا سکتا ہے تو کیا ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ یہ تربیت جدید دور کے انتہائی دباؤ والے تیز رفتار اور مسابقتی ماحول میں انسان کی فیصلہ سازی کی صلاحیت کو مستقل طور پر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے کیا تقوا درس جدید دور کے ذہنی تناؤ اور انگزائٹی کا سب سے مؤثر اور قدرتی اینٹی ڈوٹ ہو سکتا ہے یہ تو واقعی ذہن کے کئی دریچے کھول دینے والا سوال ہے یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس پورے نظام کی تہوں میں کتنا گہرا راز چھپا ہے بالکل خیر آج کے اس گہرے کجیے کو اب ہم یہیں سمیٹتے ہیں مجھے یقین ہے کہ سننے والوں کو یہ سائنسی اور نفسیاتی زاویہ بہت پسند آیا ہوگا آپ سب کے وقت کا بہت بہت شکریہ جلد ہی ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ